نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ونس میری ون سوکھ ون ہو مضل له ومن يضلله فلا إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وم عبده ورسوله أما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم وبارك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے گزشتہ درس میں زکات اور زکات کی اہمیت کو بیان کیا اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں ایک زکوٰۃ بھی جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ منہا کرے دے سے بے انتہا اجر و سوار جو نہ دے وہ سخت گناہ گار اور اس کی اہمیت یہ آپ نے گزشتہ درس میں سماعت فرمائی آج ہم صرف یہ عرض کریں گے کہ زکوٰۃ کون دے گا کس کس مال پر زکوٰۃ ہے اور کون کون شخص اہل ہے اس کا کہ وہ زکوٰۃ نکالے لینے کا اہل کون ہے اس پر گفتگو ہم آئندہ کریں گے اس وقت ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ کون دے گا کس پر زکوٰۃ واجب کون کون سے مال ہیں کون کون سی اشیاء ہے جن پر زکوٰۃ نکالی جائے اس پر ہم گفتگو کریں ہر ایسا شخص جو مسلم بالغ ہو عقل رکھتا ہو اگر نصاب کے مطابق اس کے پاس مال آئے پر وہ مال اس کا حوائج اصلیہ سے خارج اس کی ضرورت کا کرنا اور اس پر ایک سال بیت جائے اسلامی مہینے اور سال کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یہ ایک مختصر اس کی تاریخ بچی پر یا غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں یا جو بھی عقل مجنون ہو اس پر زکات میں پھر اس کی کئی قسمیں ہیں وہ ایک الگ بحث مال کتنا ہونا چاہیے جس پر زکات مال کیا ہے بظاہر یہ تین مال ہیں ایک تو نق پیسہ سونا اور چاندی پیسہ کتنا ہو سونا کتنا ہو چاندی کتنی ہو اس کی مقدار آپ سماج فرمائی سونے کی مالیت یا چاندی کی مالیت نہیں بلکہ اتنی مقدار دنیا میں اس کے داموں میں کتنا ہی نشے و فراز ہو مگر ہم اس وزن کو لیں گے جو زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کا سونا اگر سات تولے ہے اور اس پر سال بیت گیا تو اس پر زکات چاندی ساڑھے باون تولہ اگر اس پر سال بیت جائے تو اس پر زکات کہ جو اس کا مالک اب آئیے کچھ سونا ہو کچھ چاندی دونوں کو ملانے کے بعد چاندی کی نصاب بن جائے میں یعنی نے یوں شمار کریں کہ چاندی کتنے روپیے تولا ہے فرض کیجیے ساڑھے باون تولا چاندی کے آٹھ ہزار روپے بنتے سونا اور چاندی دونوں ملا کر اگر آٹھ ہزار روپے بن جائیں تو چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا زکات واجب ہو گئے کچھ سونا ہے کچھ چاندی دونوں کو ملا کر چاندی کے نصاب کچھ سونا ہے کچھ پیسہ دونوں کو ملانے کے بعد چاندی کے نصاب بن جائے کچھ پیسہ ہے کچھ چاندی دونوں کو ملانے کے بعد اگر چاندی کا نصاب بن جائے ہر ایسی صورت میں سال بیتنے پر اس پر زکات واجب ہو گئی اب اس کی مختلف قسمیں استفنا کسی خاتون کے پاس سات تولے سونا چاندی بالکل نہیں نقد پیسہ نہیں چونکہ ساڑھے سات تولے کی نصاب ہے ساڑھے سات تولے میں آدھا تولا کم ہے مگر ایک ہی جنس ہے اگرچہ چاندی کی کئی نصابیں بن جائیں مگر ایک جنس ہے خالی سونا اور وہ ساڑھے سات تولے نہیں اور نقد پیسہ بالکل نہیں تو اس پر وکعت واجب نہیں اسی طرح فرض کیجئے کہ کسی کے پاس باون تولے چاندی اور نصاب ہے ساڑھے باون تولے لیکن نقد کچھ پیسہ نہیں ہے تو اس پر زکات واجب نہیں کبھی ذہن میں یہ وسو نہ آئے نہ آئے یہ چھ تولا سات تولہ سونا اس کا تو کئی چاندی کے نصابیں بن جائیں اس لیے ہم نے کیا کر ایک جنس ہے خالی سونا مگر وہ چھ یا سات تولے ساڑھے سات تولے نہیں اور نقد پیسہ بالکل نہیں نہ چاندی ہے تو اس پر زکات واجب نہیں ہو اسی طرح چاندی ہے باون تولے سورے باون تولے نہیں نقد پیسہ یا کچھ سونا نہیں ہے کہ دونوں کو ملا کر چاندی کے نصاب بنے تو اس پر بھی زکات نہیں ہے نقد پیسہ سونا اور چاندی عموماً یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا کہ جو استعمال کرنے کا سونا ہے اس پر زکات نہیں ہرگیز ایسا نہیں چاہے آپ اس کا استعمال کر رہے ہوں چاہے آپ نے خام سونا اپنے پاس رکھ لیا ہو جس کو بسکٹ کہتے ہیں وہ آپ کے پاس یا کوئی چیز بنی ہوئی ہو کسی صورت میں ہو کچھ استعمال ہوتی ہو کچھ استعمال نہ ہوتی ہو اشیاء لیکن یہ سب کے سب نقد مالیت ہیں ان سب پر زکات دینا ہوگی اب آئیے دوسری طرف مال تجارت مال تجارت بھی زکات اور کس کس پر زکات نہیں رہنے کا مکان اس میں زکات نہیں اگر مکان بیچنے کی نیت سے نہ ہو پیسے پھنسانے کے لیے نہ ہو کہ چلیے اگر نقص پیسہ ہے کوئی پلاٹ یا مکان لے لیا جائے جب دام بڑھیں گے تو فروخت کر دیا جائے گا ایسی نیت نہ ہو ایسی صورت میں رہنے کا مکان یا دکان اس پر زکات نہیں استعمال کی گاڑی کار ہو یا موٹر سائیکل یا سائیکل اس پر بھی زکات نہیں گھر میں استعمال کرنے کی اشیاء جیسے فریج ہے یا صوفہ ہے گھر کے اسباب ہیں بستر ہیں پوشاک ہے اوڑنے بچھونے کے بستر ہیں پہننے اوڑھنے کے کپڑے چادریں بدن کے تن کے جوڑے یہ سب استعمال کرنے والی چیزیں ہیں ان پر زکات نہیں کوئی شخص مہمان نوازی کے طور پر گھر کے بستر سے زائد اگر بستر بنا لے کہ کبھی مہمان آئے تو ان کے کام آ جائے اگرچہ سال میں ایک اور دو ہی مرتبہ اس کا استعمال ہوتا ہو ان پر بھی زکات نہیں برتنے کی اشیاء کتنی قیمتی ہوں مثلا کاری یا فریج یا ایسی چیزیں جو گھر کے استعمال کی ہیں وہ کتنی ہی مالیت کی ہوں ان پر زکات نہیں ہو فرض کریں کہ ایک گاڑی آپ کے پاس آپ کی ایک اہلیہ کے پاس ایک بچہ اسکول یا کالج جاتا ہے ایک اس کے پاس تینوں گاڑیاں استعمال والی ہوں تو تینوں پر زکات نہیں ہو مال تجارت دکان پر چاہے وہ کرائے کی ہو یا خریدی کی ہو یا پگڑی کی ہو تینوں صورت میں دکان کی مالیت پر زکات نہیں مثلا دکان کی مالیت فرض کریں کہ پچاس لاکھ اور آپ اس میں بیٹھ کر کاروبار کر رہے ہیں تو دکان پر زکات نہیں فرض کیجیے مربع جو اصول ہیں آج کا اس میں آپ نے پکڑی پر دکان لی اور پکڑی فرض کریں پچاس لاکھ روپے آپ نے پکڑی دی مالی کے دکان اس پر بھی زکات نہیں یہ پچاس لاکھ آپ کے پیسے جو مالک مکان کے پاس اس پہ زکات کیوں نہیں اس لیے کہ یہ آپ کی مل کے تام نہیں یعنی تمام ملکیت آپ کی نہیں ہے کہ جب چاہیں مالک سے واپس لے لیں جب چاہے دے دیں نہیں چونکہ اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ مل کے کام نہ ہونے کی وجہ سے جو پگڑی آپ نے دی ہے اس پر بھی زکات آپ پر نہیں اس کا جو مال مال کیسی صورت میں ہو جو کپڑے کے کاروبار کرنے والے حضرات ان کے لیے سارا کپڑا جتنے بھی تھان جتنا مال ہے یہ سب مال تجارت اس سب پر زکات ہو فرض کیجئے ہمارے یہاں یہ کیمیکل مارکیٹ کیمیکل کتنا ہی ہو یہ مال تجارت ہے اس سب پر زکات ہو ہر وہ چیز جو آپ خرید و فروخت کرتے ہیں وہ سب کا سب مال تجارت ہے چاہے وہ کسی صورت میں اشیاء کی صورت میں ہو کپڑے کی صورت میں ہو کیمیکل کی صورت میں ہو کسی صورت میں بھی مال تجارت اس پر زکات جو ہے وہ ہوگی اسی طرح ڈائمنڈ لال عقیق یہ جو قیمتی نگینے ہیں ان پر بھی زکات نہیں مثال کے طور پر آپ ایک انگوٹھی پہننے ہوئے اور اس میں ایک لاکھ روپئے کا ڈائمنڈ یا ایک لاکھ روپئے کا لال یا بیوی کا جو زیور اس میں کئی ڈائمنڈ لگے ہیں جن کی مالیت لاکھوں روپے ہے لیکن سونا جو ہے وہ ہزاروں کے روپے میں ہوگا اور ڈائمنڈ اور نگینوں پر وہ کتنی ہی مالیت کے ہوں ان پر زکات نہیں ہوگی اس لیے کہ ہمارے فخا کے نزدیک یہ ڈائمنڈ یہ پتھر جو ہیں یہ نقد مالیت نہیں ہاں ان پر کب زکات ہوگی یہ جو لال ہیں یا نگینے ہیں یا ڈائمنڈ ہیں اس پر زکات اس وقت ہوگی جب آدمی کاروبار اسی کا کرتا ہے جیسے کسی کی جیولی کی دکان ہے وہ ڈائمنڈ بیچتا ہے یا لال یا نگینے بیچتا ہے وہ نگینے بظاہر اگرچہ پتھر کے لیکن اگر خرید و فروخت وہ کر رہا ہے وہ اس کے لیے مال تجارت ہے تو مال تجارت ہونے کی وجہ سے اس پر بھی زکات ہو ایک شخص کا کاروبار وہ بلڈر ہے مکان یا بلڈنگ بنا کر کے بیچتا تو اس کا سب کا سب مال تجارت اس کا پلاٹ جتنے کا وہ ہو جو ریٹ آج جتنے مکان اس نے بنائے وہاں کی بجری مٹی روڑی پتھر سریا سیمنٹ جو کچھ بھی اس کے پلاٹ پر ہے جہاں بلڈنگ بن رہی ہے جہاں مکان بن رہے ہیں یہ سب کا سب مال تجارت ہے سب پر اس کو زکات دینی ہوگی بظاہر ایسا لگے گا کہ سیمنٹ اور سریا اور مٹی اور روڑی پر کیسے زکوٰۃ ہو یہ مال تجارت ہونے کی وجہ سے اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی جو حضرات اس قسم کا کام کرتے ہیں یہ سب قسم ان کے لیے مال تجارت اب اسی سے آپ اپنا ذہن بنائیے جو حضرات یہاں کاروباری موجود ہیں جو کام وہ کرتے ہوں جس قسم کا بھی جو بھی وہ سامان ہے وہ مال تجارت بن جائے گا اب آئیے زکات کیسے ہم اس کو محسوس یعنی اس کا حساب کیسے کریں گے چاند کی تاریخوں سے بعض ہمارے یہاں جدید موقعین پیدا ہو گئے ہیں انہوں نے مسائل میں یہ بھی لکھ دیا کہ سارے کام شمسی تاریخوں سے ہوتے ہیں نوکری شمسی تاریخ سے ہو رہی ہے انگریزی تاریخ تنخواہ اسی تاریخ سے مل رہی ہے تو زکوٰۃ میں بھی انگریزی سال کا حساب رکھا جائے یہ ان کا تخمینہ والا ہے اس لیے کہ انگریزی مہینے کے شمسی مہینے کے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں تو چاند کے سال کے حساب سے تین سو اکاون یا باون دن ہمارے حساب کے مطابق تین سو باون دن سے تجاوز نہیں کریں گے تو کیا مطلب ہوا کہ ایک سال میں تقریباً بارہ تیرہ دن کا جو فرق آیا اب اس کو حساب کریں تو تقریباً پینتیس یا چھتیس سال میں ایک سال بڑھ جائے گا انگریزی ہوں گے چھتیس یا پینتیس سال تو چاند کے حساب سے وہ جو ہے ایک سال اور بڑھ جائے گا ایک سال کی کون رکھا نکالے اس لیے معتبر جو ہے وہ چاند کی تاریخ اب اس کو اپنے طور پہ آپ سمجھ لیجیے اس کا ہم ایک فارمولہ آپ کو بتاتے ہیں جس دن وہ مال کا مالک ہوا آج تک وہ مال کا مالک نہ تھا سمجھ لیجیے کہ یکم رمضان یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اتنے مال کا مالک ہو گیا جو جی اصلیہ سے خارج ہے اور اتنا مال کہ اس پر زکات واجب ہو جائے اتنا مال آ گیا اب چاند کے حساب ہم دیکھیں کہ اس پر سال گزر گیا جب سال گزر گیا تو جتنا بھی مال ہے یا نقد ہے اس کو حساب کر کے ڈھائی فیصد اس میں سے زکات نکال دی جائے چاند کا سال چاند کا مہینہ معتبر ہوگا اچھا اس میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ کوئی آفس یا دکان چلاتے روزانہ اس میں بکری ہوتی روزانہ کی آمدنی تو کیا یہ روز کا الگ الگ سال لگایا جائے گا نہیں اگر آپ روز کا الگ سال لگائیں تو ایک آدمی اس کے لیے آپ کو حساب کے لیے رکھنا پڑے گا آج کتنی مالیت پرسوں کتنی مالی سرسوں کتنی مالیت اس کا شریعت نے حساب بالکل صاف رکھا وہ یہ کہ اگر آپ یکم رمضان کو زکوٰۃ نکالتے تو یکم رمضان کے پہلے یعنی تیس شابان کے سورج غروب ہونے سے پہلے کہ سورج اگر غروب ہو گیا تو یکم رمضان شروع ہو گئی سورج غروب ہونے سے پہلے تک جو بھی مال آیا وہ سب کا سب اسی سال کے زکات میں لگے گا فرض کیجیے ذہن کو آپ کے یعنی صاف کرنے کے لیے کہ بات سمجھ میں آ جائے ایک شخص مکان میں رہتا ہے پروگرام یہ ہے کہ کوئی نیا مکان لے گا فرض کیجیے کہ وہ پہلے سے زکات دیتا ہے زکات دینے کا اہل ہے ابھی کوئی سال نیا نہیں آج اس کا مکان چالیس لاکھ میں بک جاتا ہے چالیس لاکھ مکان تو بک گیا مگر ایسا تو نہیں نا کہ فوراً ہی دوسرا مل گیا اب مکان تلاش کرنے میں وقت لگے گا چونکہ یہ مکان گزشتہ سال کے دنوں میں بکا ہے اس لیے اس کو اسی سال کی اس سے بھی زکات منا کرنی ہوگی تو زکات واجب ہو جائے گی کیونکہ ابھی اس نے خرچ نہیں کی اور پہلے سے زکات دیتا ہے پہلے زکات دینے کا ہے جتنا بھی نیا مال آئے گا وہ سب کا سب اسی سال میں حساب کر کے اور اس کی زکات نکالی جائے گی ہاں جب وہ سال مکمل ہونے کے بعد کوئی پیسے آئیں تو اس کو آئندہ سال میں نکالیے لیکن یکم رمضان سے پہلے تک جتنا بھی مان اس کے پاس آئے اس کو زکات دینی ہو اب اس کا عکس ملاحظہ فرما لیں ہو سکتا ہے ذہن اس بات کے آمادہ نہ ہو کہ بھئی یہ انتیس شابان کو مکان دکھا اور چالیس لاکھ پر آپ کہتے ہیں ایک لاکھ نکالی جائے مال کے مالک تو ہیں پہلے مزید مبید آپ کے پاس مال آیا اب دیکھیے اس کو اس کا عکس دیکھیے کہ ایک آدمی مکان کی تلاش میں اس کے پاس پچاس لاکھ یا چالیس لاکھ روپیہ جمع اور ابھی زکات کا سال آنے میں دو چار دن باقی ہیں اور اس نے مکان کا سودا کر لیا اب عقل تو یہ کہے گی کہ سال ہر ایک دو دن کم رہے اس پہ تو زکات ہونی چاہیے لیکن سال آنے سے پہلے وہ تاریخ آنے سے پہلے اپنی اس نے ضرورت کا مکان لے لیا اب اس کے پیسے یا مکان پر زکات نہیں ہوگی اس لیے کہ مکان اس کی اپنی بنیادی ضرورت ہے اور یہ ہر شخص کا حق ہے اور اس لیے رہنے کے مکان پر بھی نہیں اور جب اس نے مکان کو خریدا تو فرض کیجیے کہ ساڑھے گیارہ مہینے اس کے پاس بھی یہ زکات رہی ہے اس سے ضائع اور اس نے مکان لے لیا اب اس کے مالیت پر یا جو نقد پیسہ اس کے پاس رہا اس پر زکات نہیں اب جو باقی رہ گیا اس اعتبار سے وہ زکات ادا کرے گا تو اس نے چاند کا مہینہ چاند کا سال یہ بہت ضروری ہے حساب کرنے میں کہ اس حساب سے زکات کو منہ کیا جائے بہت سے ایسے خام اور اشیاء ہیں کہ جن کا ہم حساب نہیں لگا پاتے مثلاً کہ وہ آپ کے مطلب کا نہیں مثلا آپ نے کوئی پلاٹ لیا اور اس لیے لیا کہ آئندہ دام بڑھ گئے تو ہم بیچ دیں گے اس پر زکات اسی نیت سے آپ نے مکان لیا چلیے نقد پیسے ہیں کہیں پھنسا دیے جائیں کو چار پیسے اس میں مل جائیں گے وہ بھی مال تجارت ہو گیا یہ سب کا سب مال تجارت اسی طریقے سے آپ اگر دائمی یا قسط وار جو قرض ہوتے ہیں وہ نہیں اور آپ کسی فرد کے مقروض ہیں آپ کے پاس اس وقت فرض کیجیے پچاس لاکھ روپیہ لیکن بازار کا آپ کو چالیس لاکھ روپیہ دینا اب اس میں قرض کو منا کر دیں گے آپ چالیس لاکھ منا کر کے اب آپ کے پاس دس لاکھ روپیہ بچا اس دس لاکھ پر آپ زکات دیں فرض کیجئے کہ آپ کے پاس پچاس لاکھ روپیہ ہے لیکن بازار کا دین آپ پر ساٹھ لاکھ روپیہ ہے یعنی آپ یہ پچاس ادا بھی کر دیں تو بھی آپ کے پاس نصاب کے مطابق پیسے نہیں بچ رہے تو اب قرض ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس نصاب کے مطابق پیسہ نہ بچے تو ایسی صورت میں آپ پر زکات نہیں ہاں البتہ جو میادی قرض ہیں اس کا استثنا ہے کہ اس کو آپ حساب نہیں رکھیں گے مثلا آپ نے بینک سے قرض دیا اب بول تو یہ ایک بہت بڑی نانک ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے ظاہر اس کا سود دینا پڑتا لیکن اس میں آپ یہ کہیں کہ میں بینک کا پچاس لاکھ کا مقروض ہوں تو وہ قرض منا نہیں ہو فرض کیجیے آپ نے کسی سے قرض لیا یہ اپنے ادارے سے وہ ادارے میں یہ اس سے سہولت ہے کہ بڑی رقم تو آپ کو دے دی گئی مگر مہینے میں پانچ سو روپے مینا ہو رہا ہے یہ ہزار روپے مینا ہو رہا اس کو کہیں گے میاں قرض اس کو اس میں سے مائنس نہیں کریں گے اسی طریقے سے بیوی کا مہر اس کو بھی آپ اس میں سے نہیں نکالیں گے مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ پچاس ہزار روپیہ تو میرے پاس نقد ہے اور اس پہ سال بھر گزر گیا ہوائی جی اصلیات سے یہ خارج بھی ہے مگر مجھے اپنی بیوی کا ایک لاکھ مہر دینا تو میں تو ایک لاکھ کا مہر کا ہوں اور میرے پاس پچاس ہزار روپئے ہیں تو میں تو ابھی بھی پچاس ہزار اور ملا کر کے پھر بیوی کا مہر ادا کروں گا تو اس میں مہر جو ہے وہ ملا نہیں ہوگا اس لیے مہر کی دو قسمیں رکھی ہیں ایک ہے بوقت نکاح مہر معجل آئن کے ساتھ معجل یہ اجلت سے بنا جس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی بیوی تقاضا کرے یا جب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں اجلت میں اس مہر کو دے دیا جائے اور ایک ہے معجل جس میں عین استعمال نہیں ہوا واؤ اور جین کے ساتھ معجل یہ معجل بنا اجل سے اجل کہتے ہیں موت کو یعنی ایک محل کے جسم معجل یہ موت سے پہلے اس کو دے دی جائے تو اب کیا ہو کوئی آدمی زکات سے بچنے کے لیے بیوی کا مہری دس لاکھ روپے باندھ کہ جب بھی چار چھ لاکھ ہوں تو اس پہ زکات ہوگی نہیں تو پہلے سے فوقان اس پہ قدغن لگا دی کہ یہ میادی قرض ہے لہذا میادی قرض ہونے کی وجہ سے یہ اس کے پیسے سے بنا نہیں ہوگا وہ قرض اپنی جگہ جو بھی اس کے پاس مالیت ہے اس میں سے وہ یا زکات ادا کرے گا کتنی زکات ادا کرے گا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی سال زکات آ رہا اسلام اسلامات آدھی یکم رمضان کو زکات نکال آپ ایک دن پہلے اپنے دکان کا یا کوئی تجارت اس کا اثاثہ یا گھر میں جو سونا اس کا وزن کر لیں یہ سارا حساب آپ ایک دن پہلے کر کے اور اس کے بعد میں آپ زکات نکال دیں کم سے کم حساب کر کے یہ رقم زکات کی ہے کپڑے کی صورت میں ہو اشیاء کی صورت میں جو بھی ہو اب آپ حساب کر لیں کہ آپ کے پاس کتنی مالیت اس مالیت پر آپ زکات ادا کریں گے تو یہ وقت سے ایک آدھ دن پہلے یہ کام شروع کر دیجیے تاکہ جب زکات کا دن جب وہ وقت آ جائے تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ مال کتنا ہے اور اس میں سے زکات کتنی نکالنی ہے تو ڈھائی فیصد یہ زکات بنتی مثلا ایک لاکھ اگر ہو تو ڈھائی ہزار روپئے پچاس ہزار اگر ہو تو گویا سوا لاکھ روپئے چالیس ہزار ہو تو ایک ہزار روپئے یعنی چالیسواں حصہ ڈھائی فیصد اس کے حساب سے جو بھی حق بنتا ہو غریب و فقیروں کا وہ آپ ان کو ادا کر دیں جلد سے جلد ایک بات اور ذہن میں رہے آئندہ بھی اس کو عرض کریں گے زکوٰۃ کا پیسہ آپ نے نکال لیا ابھی دیا نہیں خدا نا خاصا چوری ہو گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اس میں تملیغ شرط کہ زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر کسی کو مالک بنا دیا جائے آپ نے پیسہ جدا تو کر دیا مگر تملیک نہیں پالی گئی آپ نے کسی کو مالک نہیں بنایا اس مال اگر وہ برباد ہو جائے تباہ ہو جائے جل جائے کھو جائے چوری ہو جائے تو آپ پر ابھی بھی زکات جو ہے وہ آپ پر لازم ہوگی اب زکات کس کو دی جائے اس کی کتنی مداحت ہیں کہاں کہاں شرط کی جائے اس کو انشاءاللہ شاء اللہ ہم آئندہ نشست میں بیان کریں دعا کیجیے جو کہاں سنا گیا ربی کریم اپنے دربار میں قبول فرما جو جو زکات دینے کا حل ہے اللہ تبارک کا تعالی اس کو دینے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا ان ان انت انت سمیع العلیم وتب علينا انك التواب الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما